نظر نے بیان کیا کہا ہم کو ابن عون نے خبر دی انہیں مجاہد نے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ کے سامنے لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر یا یوں لکھا ہوا ہوگا کاف فے رے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی البتہ آپ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و وضع معلوم کرنے کے لیے تم اپنے صاحب کو دیکھ سکتے ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن گٹھا ہوا گندم گول ایک سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کی چھال کی تھی جیسے میں انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے وادی میں اتر رہے ہیں صحیح بخاری حدیث تین ہزار تین سو پچپن